عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکتر یہ حدیث صحیح ہے